وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے